یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب زہری نے کہ میں نے ابو ادریس سے پوچھا کیا ہم دوا کے طور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں ابو ادریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکاسی